ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد کے ختنے کا مقام عورت کے ختنے کے مقام یعنی شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو گیا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک سو نو یہ حدیث صحیح ہے